اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا